بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے